www.attableek.com, the reviver of Iman. اللہ العظیم اللہ کے فضل و کرم سے یہ مبارک مہینہ شروع ہوا اللہ تعالی اس کی کمامت پر قدر کرنے کی توفیق دے مبارک مہینہ ہے کہ سرکار اس کے آنے کی دعا کرتے اور اس کے ملنے کی بھی دعا کرتے ہیں چنانچہ دو مہینہ پہلے ایک دعا بتائی بارك لنا في رجب و اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت دے وہ رمضان اور ہم کو رمضان تک پہنچا دے اللہ تعالی نے اتنا بڑا کرم کیا کہ ہم کو اس مہینے تک پہنچا دیا میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے صرف اللہ کا فضل ہے کتنے لوگ گزرتا ہمارے ساتھ تھے لیکن اس وقت نہیں ہے اور ہم لوگ کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مہینہ عنایت فرمایا سرکار اس پر بیان دیتے تھے اور فرماتے تھے شہر المبارک مبارک مہینہ ہے شہر العظیم بہت بڑا مہینہ ہے شہر الرحمہ رحمتوں کا مہینہ ہے شہر الصبر صبر کا مہینہ ہے شہر المواسات مواسات کا غمخاری کا ہمدردی کا غربا کا خیال رکھنے کا مہینہ ہے عبادتیں تو اندر اللہ نے اتنی بڑی رکھ دی کہ پورے سال میں اس کی مثال نہیں ملتی ایک روزہ دوسرا تراوی یہ دونوں عبادتیں اپنی جگہ بڑی زبردست اہمیت کی حامل اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دونوں عبادتوں کی بھی قدر دے اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری عبادتیں ہو سکتی ہیں اس مہینے میں اس کی بھی اللہ قدر دے اور یوں دیکھا جائے تو پورے مہینے کی اللہ قدر دے اور اس کا ایک ایک لمحہ اللہ کی یاد میں گزرے سیر میں گزرے بھلائیوں میں گزرے اس کی کوشش ہونی چاہیے اور جیسے آج ہم نے بری ہوئی مسجد میں ان کا قرآن سنا اللہ کرے کہ مسجدیں پورا ماہ بھری رہیں بلکہ پوری زندگی بھری رہیں جب تک مسجدوں کی حیات رہے مسجدیں آباد رہیں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو تراوی ہے اس کو پہلے سے لے کر اخیر تک ایک ایک حق سنیں یہ پرانے کریم کی بھی قدر ہے یہ حافظ کی بھی قدر ہے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ رکو تک بیٹھے رہیں اور جب رکو کا وقت آئے تو دوڑیں یہ حافظوں کی ناقدری ہے بلکہ نماز کی اور قرآن کی بھی ناقدری اس بنا پر اپنے ساتھیوں کو تلقین کرنا چاہیے اور ان کو سمجھانا چاہیے کہ رمضان کے جانے کے بعد تمنا کرو تو بھی یہ تراوی قائم نہیں ہو سکتی اللہ نے موقع دیا ہے اس لیے قرآن کریم نے جہاں روزے کی تلقین کی ہے وہاں ایک بات یہ کہی ہے ایام معبودات چند گنے چنے دن اور دیکھتے دیکھتے یہ ختم ہو جائیں گے اس بنا پر اہل اللہ اللہ والے برگزیدہ نیک لوگ اس کو پوری طرح وصول کرنے کی کوشش کرتے ہیں یقیناً تراوی کے بعد ہم تھکے ہوتے ہیں دن بھر کی تھکانتی ہے کا سننا کھڑے رہنا اٹھنا بیٹھنا مشکل بھی ہے لیکن جب آدمی اس پر ملنے والے اجر کو سوچتا ہے کہ ایک ایک پرکاش پر اللہ کیا دیں گے ایک ایک ستح پر اللہ کیا دیں گے ایک سبحان اللہ کہنے پر اللہ کیا دیں گے تو پھر اس کے نتیجے میں آدمی کی ہمت بڑھ جاتی ہمت بند جاتی ہے اور دائیا اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے کہ کچھ کما لوں اور وہ زمانہ ہے کہ اس میں بکری کرنے والے اپنی چیزوں کے دام بڑھاتے ہیں کہ بھئی کمائی کا زمانہ ہے چیزوں پر دام بڑھایا جائے عید میں بڑھاتے ہیں راتوں میں بڑھاتے ہیں دن میں بڑھاتے ہیں دنیا کمانے کا نہیں آخرت کمانے کا دور ہے دام گھٹا اور آخرت کماؤ لوگوں کے لیے سہولت کر دو آسانیاں کر دو کم دام لو کوئی اللہ کمی نہیں کریں گے رمضان کی برکت سے بہت کچھ اللہ کا راتا فرمائیں گے یہ جو سوچا نا کہ اگر ہم نے دام بڑھایا تو زیادہ کما لیں گے اگر کم رکھا تو کم کمائیں گے کم کمائیں گے دنیا بھی اعتبار سے زیادہ کمائیں گے کے رکھ کے اعتبار سے نیت کیا کرو نیت یہ رکھو کہ اللہ کے بندوں کو سستی اور اچھی چیز مل جائے اور ہم کو نفع ملے تھوڑا لیکن فائدہ اس کا زیادہ حاصل ہو لوگوں کا احترام تھا کہ تراویح کے بعد تھوڑی دیر آپ کا وقت لیا جائے اس نقطۂ نظر سے ہمت کر کے یہ قرآن کریم کی تشکیل کا سلسلہ شروع کیا ہے کوشش کی ہے کہ ایک ایسی صورت آپ کے سامنے رکھی جائے جس سے زیادہ سے زیادہ نفع حاصل ہو زیادہ سے زیادہ آداب اخلاق ہماری اصلاح کی شکلیں سامنے آئے اس نقطۂ نظر سے ہم نے ایک سورت کا انتخاب کیا ہے اس سورت کا نام ہے سورت الحجرات بڑی زبردست سورت مفسرین فرماتے ہیں کہ حقیقت حال یہ ہے کہ اپنی ذاتی اصلاح کا بہترین مواد اندر ہے جو اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہوں اور اپنے آپ کو درست کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے بہترین مواد اس صورت کے اندر رکھا گیا ہے نمبر دو معاشرے کی اصلاح کے لیے جو چیزیں درکار ہیں وہ تمام کے تمام اس کے اندر آئی ہیں وہ تو سبق جیسے جیسے آگے بڑھے گا ویسے ویسے انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی کہ کیا کہنا چاہتے ہیں سب سے پہلے تو اس کا نام نام رکھا ہے سورت الحجرات حجرات جمع ہے حجرتن کی حجرات کمرے کو کہتے ہیں اور چونکہ اس سورت میں ایک جگہ پر حجرات کا لفظ آیا ہے اس بنا پر اس سورت کا نام ہی سورت الفجرات رکھا کس کے حجروں کی بات کرتے ہیں سرکار کے حجروں کی بات کرتے ہیں حجرا ایسے کمرے کو کہتے ہیں کہ جو چاروں طرف سے بند ہو اور جس پر چھت بھی پڑی ہوئی ہو اور جس کا دروازہ بھی ہو اور بغیر اجازت کے تو اس کے اندر داخل نہ ہو سکے ایسے کمرے کو عربی زبان میں اجرا کہتے ہیں سرکار نے جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ آنے کے بعد سب سے پہلے تو اللہ کا گھر بنایا بنو نجار کی زمین تھی وہ زمین آپ نے لے لی اور اس کے بعد وہاں مسجد نبی کی تعمیر فرمائی جب مسجد نبی کی تعمیر ہو گئی تو سرکار نے سوچا کہ اپنی رہائش کا بھی کچھ انتظام کیا جائے چنانچہ آپ نے ازواج کی تعداد کو سامنے رکھ کر خجرے تعمیر فرمائے کوئی بہت لمبے چوڑے گزرے نہیں تھے چھوٹی سی آنگن کھلا ہوا حصہ اور پھر آگے کمرہ چھ سات ہاتھ اونچا ہوگا اور سات آٹھ ہاتھ لمبا ہوگا ایسے چھوٹے چھوٹے کمرے اپنے ازواج متحرات کے لیے اور امہات المومنین کے لیے ترتیب ہے یہ حجرے اپنی جگہ برقرار رہے اور بڑی بات یہ ہے سرکار کی کہ یہ حجرے سرکار نے پہلے اللہ کا گھر بنایا بعد میں اپنا گھر بنایا جہاں جہاں سرکار تشریف لے گئے ہیں پہلے اللہ کا گھر بناتے ہیں یہاں تک کہ جنگوں کے لیے اور سفر میں جب نکلتے ہیں تو آپ کے ساتھ ایک بہت بڑا قافلہ ہوتا ہے جنگ میں تو ہزاروں لوگ ہوتے ہیں اور ویسے کوئی سفر ہوتا ہے تو اس میں کافی لوگ ہوتے ہیں اور پانچ وقت نماز ادا کرنی تو سب سے پہلی ترتیب نماز کہاں پڑھیں گے نماز کی ترتیب کے لیے سرکار کیا کرتے ہیں ایک جگہ تجویز کرتے ہیں اور اس جگہ کے اندر اعلان ہوتا ہے کہ اب پانچ وقت کی نمازیں یہاں ہو جا سکیں اس لیے جو لوگ مورین ہیں اور جانتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ فلان جگہ حضور نے مسجد بنائی یہ سفر میں بننے والی مسجد ہے کبھی سرکار نے بڑی بنائی کبھی چھوٹی بنائی لیکن اللہ کا گھر چھوٹا یا بڑا جب بھی سفر رہا آپ نے تجویز دیا اور بنایا تبدیل دیا یہ گزرے ایک زمانے دراز تک قائم رہے لیکن جب ولید ابن عبد الملک کا دور آیا تو مسجد بہت چھوٹی پڑ گئی مسجد نبی شریف تنگ پڑ گئی تو ولید نے مشورہ کیا علماء سے بادشاہ وقت تھا تو اس نے مشورہ کیا مشورہ یہ کیا کہ یہ گزرے جو سرکار کی ازواج کے ہیں اور وہ مہاکل مومنی کے ہیں کو مسجد میں شامل کیا جا سکتا ہے کہ نہیں سب نے رائے دی کہ کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس وقت کا غذبہ جو تو ختم ہو چکی تھی ان میں سے کوئی تشریف نہیں رکھتا تھا وہاں یہ مجروں کو مسجد کے اندر شامل کر لیے گئے وہ مجروں کے پیچھے سے بعض لوگوں نے آواز بھی تھی جس کا تذکرہ اس سورت کے اندر کیا گیا ہے تو اس کی وجہ سے اس سورت کا نام سورت میں رکھا شان نزول کے اعتبار سے کب نازل ہوئی یہ سورت علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ سورت ایک سو بارہ میں نمبر پر نازل ہوئی اس سے پہلے ایک سو گیارہ سورتیں اتر چکی ہیں اور بعد میں یہ سورت اتری ہے ویسے یہاں لکھنے کے اعتبار سے ہوں پچاسواں نمبر لیا ہے بڑی اہم سورت ہے اور ظاہری بات ہے کہ اتنی دیر سے اتری ہے تو مدنی سورت ہوگی سورت کا مدنی یا مکی ہونا اس کا کیا مطلب ہوتا ہے جو صورتیں اور جو آیتیں ہجرت کے بعد اتریں چاہے مکے میں اتریں اس کو مدنی کہتے ہیں اور جو صورتیں اور جو آیتیں ہجرت سے پہلے اتری ہیں ان کو مکی کہتے ہیں اکثر ہم لوگ جب پڑھتے ہیں تو ہمارے پڑھنے کے دوران سورت کے سرے پر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ سورت مکی ہے کہ مدنی ہے تو یہ سورت مدنی ہے کیونکہ بہت دیر سے اتری ہے اور آیتیں کم ہے اس میں صرف اٹھارہ آیتیں ہیں اور تقریباً تین سو پچاس کلمات ہیں اور ایک ہزار پانچ سو اور تہتر اس کے اندر حروف ہیں اور اس کا مرکزی مضمون کیا ہے معاشرے کی اصلاح لوگوں کو ادب سکھانا زندگی کیسے گزارنا چاہیے ایک مسلمان کو کیسی زندگی گزارنا ہے سماج میں کیسے رہنا ہے بڑوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے چھوٹوں کو کیسے رہنا چاہیے ان کے کیا آداب ہیں یہ تمام کے تمام اس سورت کے اندر بتایا گیا ہے پہلی ہی جو آیت مبارکہ ہے اس میں بڑا ادب بتایا فرمایا اے ایمان والوں لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولی اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی پول میں اور کسی پیر میں آگے مت کرو اپنے آپ کو پیچھے رکھو اور ہر جگہ اپنی مت چلاؤ سرکار کا حکم نہ آئے وہاں تک کچھ نہیں کوئی نقل و حرکت تمہاری طرف سے نہیں ہونی چاہیے جب تک آپ کا حکم نہ دے دیں نہ کوئی بات کریں آپ نہ کوئی عمل کریں آپ سرکار کی مجلس چل رہی ہے اور مجلس میں سرکار کسی کو اٹھا کر تم کہیں کہ تم جواب دو وہ بول سکتا ہے سرکار کسی کو آگے بھیج دیں وہ جا سکتا ہے لیکن اجازت کے بغیر اور بغیر حکم رسول کے نہ زبان پر کوئی بات آنی چاہیے اور نہ ہی کوئی عمل سرزد ہونا چاہیے یہ دونوں چیزیں ممنوع ہیں یہاں بتایا تو نہیں گیا یہاں تو صرف اتنا کہا ہے کہ اللہ تو قدم بین رسولی کیا بات اور کیا عمل اس کا کوئی تذکرہ نہیں وہ لیے مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ یہ بات عام ہے کوئی بھی حرکت مجلس رسول میں اور دربار رسول میں اجازت رسول کے بغیر حکم رسول کے بغیر جائز نہیں اب اس پر واقعہ نقل کیا ہے واقعہ تو ان شاء اللہ کل ذکر کریں گے اور روزانہ تقریباً آدھا گھنٹے کے قریب آپ کا انشاءاللہ شاء اللہ گا اگر طبیعت ساتھ دے گی تو بیچ میں ہو سکتا ہے طبیعت ٹھیک نہ رہے تو معاشی مار ہوں لیکن حکم تھا ساتھیوں کا کہ نہیں کچھ نہ کچھ بات ہونی چاہیے اس لیے طبیعت پر بورڈ ڈال کر بھی جو ہے آپ کی خدمت میں یہ چند باتیں بہرحال میں نے عرض کی ہیں بہرحال یہ سب سے بڑا سورہ گجرات کا پہلا سبق یاد رکھو جو رمضان کا بھی پہلا سبق ہے وہ تقوا کا سبق ہے اللہ سے ڈرنے کا سبق ہے قرآن کریم میں فرمایا خود علیکم السیام تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے روزوں کو فرض کیا ہے کما کتبہ میں قبل جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر فرض کیا تھا لال رقم لقم تاکہ تمہاری زندگی میں تقوا جائے تو اصل مقصد تو تکوا ہے اس صورت مبارکہ کا بہت بڑا سبب تکوا ہے تقوا کہتے ہیں اس کو ہیں اللہ کے ڈر کو کہتے ہیں گناہوں سے بچنے کو کہتے ہیں نیکیوں کی طرف آگے بڑھنے کا نام ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ روزانہ کا سلسلہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جاری رکھے اور رکاوٹوں کو دور فرمائے اور پوری طرح تراوی سننے کی اور اس کے معانی پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق صحیح سعید فرمائے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 ربنا ربنا انك جامع الناس ليوم لا لا ريب فيه ان الله يخلف الميعاد اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على على القوم الكافرين اللهم اعنا وشكرك وحسن عبادتك اے اللہ ہمارے قرآن کا شوکری کام سے فرما اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما رحم کے کرم کے عافیت کے خیر کے فضل کے فیصلے فرما اے اللہ اس مہینے کی قدر نصیب فرما اے اللہ اس کی ناقدری سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما فرماؤ کو اے اللہ وسیع عطا فرما قوت عطا فرما سنانے کی ہمتیں عطا فرما اور اے اللہ روزے ہمارے لیے آسان فرما اور اے اللہ جہاں جہاں بارشوں کی ضرورت ہے اپنے فضل سے بارہ میں رحمت ادا فرما اے اللہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو خیر منظور فرما یہ رحمتی گیا